حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر یہ پڑھے اشہد اللہ اللہ الہ الا ان محمد و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو اڑتالیس